رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ جس نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے اور کہنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق ادا فرمائی اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے لیے اس مجلس کو ذخیرہ آخرت بنائیں ہماری آج کی نشست کا موضوع واقع کربلا ہے واقع کربلا تاریخ کے ان دردناک واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جو واقعہ یقیناً انسانوں کے دلوں کو دہلا دیتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں تم اس ایمان کو اور تم اس اسلام کو جو اتنا آسان سمجھتے ہو تمہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تم اپنی ماں کے پیٹوں سے مسلمان پیدا ہوئے اللہ رب العزت نے تمہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے اسلام کی دولت دے دی تم اس کی قدر کرو یہ اسلام کی دولت اور یہ ایمان کی نعمت مسلمانوں کو ایسے گھر بیٹھے نہیں مل گئی بلکہ اس اسلام اور اس ایمان کی بنیادوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک پڑا ہوا ہے اسی اسلام کی بنیادوں میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اسی اسلام کی بنیادوں میں ہمیں مدینت المنورہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دردناک حالات میں مظلومیت کی حالت میں چالیس دن تک بھوکے اور پیاسے رہ کر شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی اسلام کی بنیادوں میں ہمیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر اسلام مسجد کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی اسلام کی بنیادوں میں اگر تم کربلا کی طرف جا کر دیکھو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان خان بادہ نبوت وہ حسن اور حسین وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر کھلایا کرتے تھے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مسکراہٹ کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک باغ باغ ہو جایا کرتا تھا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی چلکاریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا اٹھتے تھے وہ حسین کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے مبارک پر سواری کرایا کرتے تھے وہ حسین کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک چسوا کر ان کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے اس حسین کو کربلا کی وادی میں تڑپایا گیا صرف سیدنا حسین کو نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا کا پورا خاندان خان وادہ نبوت خاک و خون میں کربلا کی مٹی پر تڑپایا گیا ایمان والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایمان والوں اسلام کی قدر کیا کرو اپنے دین کی قدر کیا کرو اور دوسرا تم یہ جو سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے تم اسلام لے آئے اب تمہیں رب آزمائے گا نہیں تھوڑی سی کوئی گھر میں مشکل آ گئی دین کی خاطر تھوڑا سا کوئی لوگوں نے ستانا شروع کر دیا لوگوں نے تھوڑے سے تانے دینا شروع کر دیے لوگ اسلام سے منارف ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو کربلا میں بہنے والا خون بھول جاتا ہے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کے میدان میں بہنے والا خون بھول جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں اسلام آسان ہے لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان ہے تھوڑی سی کوئی مصیبت آ گئی تھوڑی سی کوئی تکلیف آ گئی تو لوگ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو اسلام والے ہیں ہم پر یہ تکلیف کیوں آئی ہے لوگ پردہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ تانے دیں گے لوگ گھروں کے اندر رسومات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ ناک کٹ جائے گی لوگ دین پر نہیں چلتے تاکہ دنیا کے اندر نہ ستایا جائے لیکن تم قرآن کھول کر دیکھو تم احادیث مبارکہ کا ذخیرہ دیکھو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھو تم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو تم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو تمہیں یہی نظر آئے گا کہ جب انسان دین پر عمل کرتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کے کلیمے پر عمل کرتا ہے دنیا میں اس کو ستایا جاتا ہے دنیا والے تانا زلی کرتے ہیں دنیا والے دتیا نوز کہتے ہیں دنیا والے بیک ورڈ کہتے ہیں دنیا والے پچھلے زمانے کا کہتے ہیں دنیا والے مولوی اور ملا کہتے ہیں دنیا والے دنیا والے بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت آزماتے ہیں جب انسان آزمائشوں سے نکل جائے رب دل کی حالت کو بدل دیتا ہے رب دماغ کی حالت کو بدل دیتا ہے خدا کی قسم رب غربت کے اندر وہ سکھ اور چین دیتا ہے وہ نیند اور آرام دیتا ہے وہ اطمینان دیتا ہے جو لوگوں کو کروڑوں روپے خرچ کر کر نہیں ملتا جو لوگوں کو اربوں کی جاگیر میں نہیں ملتا لیکن رب آزماتا ضرور ہے آج ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی کہتی ہیں لوگ ستاتے ہیں آج گھروں کے اندر پردہ داری کا نظام نہیں کہ لوگ رشتے دار تنگ کرتے ہیں آج شادیوں کے اندر رسومات کو نہیں چھوڑا جاتا لوگ تنگ کرتے ہیں لیکن تم قرآن اٹھا کر دیکھو تمہیں قرآن بار بار یہی کہے گا کہ اے اللہ کی بندی اے اللہ کے بندے جب تو دین پر عمل کرے گا رب تجھے تھوڑا سا آزمائے گا ضرور ام حسب تم انتد خل جنا ولما یا کم مسل الدین قبل کم مسد ہوم البحسا وزر راؤ وزل ضلع حسا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب کہ تم کیا سمجھتے ہو رب تمہیں جنتیں ایسی آسانی کے ساتھ دے دے گا تم رب کی جنتوں میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے تم کلمہ پڑھو گے رب تمہیں نہیں آزمائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ولما یاتکم مثل الذين خلو من قبلكم تم اپنے سے پہلے آنے والے لوگوں کے حالات دیکھو ان کی زندگیاں دیکھو مسد مسجد ان کو آزمایا گیا ان کو بھوت کے ساتھ آزمایا گیا ان کو ان کو تنگی کے ساتھ آزمایا گیا ان پر رزق تنگ کیا گیا ان پر دنیا کے دروازے بند کر دیے گئے ان کو مارا گیا ان کو کاٹا گیا ہتہ یقول رسول متا نصر اللہ یہاں تک کہ رسولوں جیسے بڑے ایمان والے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہنے لگے اے اللہ ہماری مدد فرما متا نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی اللہ نصر اللہ قریب جب وہ آزما لیے گئے اور آزمائش پر پورے اتر گئے تو رب نے کہا میری نصرت آ گئی میری مدد آ گئی رب نے پھر مدد فرمائی تو ایمان آزماتا ہے انہی آزمائش کی داستانوں میں یہ دردناک داستان کربلا کی داستان داستان ہے جو کہ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے رجب سن سات ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا وہ دنیا سے تشریف لے گئے امت مسلمہ میں کافی فتنے چڑھ رہے تھے اس لیے کہ پوری دنیا میں اسلام کو فتوحات مل رہی تھی مسلمانوں پر علاقے کے علاقے فتح ہو رہے تھے غیر مسلم قومیں مسلمان ہو کر ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو رہی تھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ بھی مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کی خلافت کو ریزا ریزا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے یہ فتنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے سے شروع ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ انگوٹھی جب تک امت میں رہے گی اس وقت تک امت میں فتنے جنم نہیں لیں گے اس وقت تک امت میں قتل و غارت گری کے بازار جنم نہیں ہوں گے لیکن جب یہ انگوٹھی اللہ رب العزت اپنی طرف اٹھا لیں گے اور مسلمانوں سے یہ انگوٹھی گم ہو جائے گی تب امت کے اندر فتنے آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ انگوٹھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی سیدنا صدیق اکبر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چھ سال بعد ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر خاتم پر بیٹھے ہوئے تھے یہ وہ کنواں ہے جو مسجد قبا کے باہر بنا ہوا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے مدینہ منورہ میں مسجد قبا ہے اس مسجد قبا کے باہر یہ کنواں ہے اس کنویں میں یہ انگوٹھی گر گئی اس کو بہت تلاش کیا گیا لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا اس انگوٹھی میں گم ہونا تھا امت میں فتنوں نے پیدا ہونا تھا یہود و نتارا نے سازشیں کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد بنے مسلمانوں کے خلیفہ رابع بنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ان کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ شہید ہو گئے جب ان کا انتقال ہو گیا سن ساٹھ ہجری میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد ان کی جگہ پر ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا جب یزید خلیفہ بنا تو اس پر امت مسلمہ کا اختلاف ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع فرما دیا انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے جو اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ رب العزت کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے دین پر پورا عمل نہیں کرتا ہم ایسے شخص کو اپنا امیر نہیں مان سکتے ایسے شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ نہیں مان سکتے یزید کی ناقبت اندیشی اس نے اپنی طرف سے فوراً حکم دیا والی مدینہ کو ولید بن اتبا کو حکم دیا کہ فوراً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوراً بیٹھ لی جائے اور اگر یہ حضرات بیٹھ نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دیا جائے ان کو شہید کر دیا جائے ولید بن اتبا نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو ولید کے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کا کہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن اصبا سے مہلت کہا مجھے چند دن سوچنے کی مہلت دو چند دن بعد میں جواب دوں گا ولید بن اصبا نرم مزاج کا شخص تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا قدر دان تھا اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دے دی ولید بن اصبا کو مروان نے کہا کہ تم نے یہ بہت غلط کیا تمہیں چاہیے یہ تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر بیت نہیں کی تھی تو تم ان کو فوراً باغی قرار دے کر قتل کر دو جیسا کہ آج کل کے ہمارے حکمران ہر ایک کو باغی قرار دے کر قتل کرتے ہیں کبھی سواد والوں کا قتل کبھی صوبہ سرحد والوں کا قتل کبھی بلوچستان والوں کا قتل کبھی کراچی والوں کا قتل کبھی پنجاب والوں کا قتل کبھی بنگلہ دیش والوں کا قتل ہر مسلمان کو باغی قرار دے کر قتل کرنا یہ ہر وقت کی یزیدیت کی عادت ہے ہر دور کا یزید یہی کام کرتا ہے کہ ہر کسی کو باغی قرار دے کر وہ نہیں دیکھتا کہ کون ایمان والا ہے کون مسلمان ہے مسلمانوں پر بمباریاں کی جاتی ہیں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے یہ مروان بھی یہی کچھ کہنے لگا اس کو ولید بن عطبہ نے جواب دیا اس نے کہا ہے ظالم شخص تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کرنے کا کہتا ہے خدا کی قسم جس شخص کے نامہ اعمال میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا وہ شخص الٹے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا اس کو رب کے ہاں کبھی معافی نہیں ملے گی اور میں ایسا شخص نہیں بن سکتا کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں میں ایسا نہیں کر سکتا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں پر کوفہ سے لوگوں کے وفد آنا شروع ہو گئے کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں آپ کوفہ میں آ جائیں اس لیے کہ یزید نے ظلم کا دادار کرم کیا ہوا ہے یزید نے حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے یزید نے اسلامی قوانین کو ختم قرار دے دیا ہے یزید نے شراب کو حلال قرار دے دیا ہے اس قسم کے واقعات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا شروع کیے اور ان کو یہ گزارش کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں ہزاروں لوگوں نے خطوط بھیجے ہزاروں لوگ ملنے کے لیے آئے اور سیدنا حسین کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ آپ کوفہ کی طرف آ جائیں وہاں آ کر اپنی خلافت کو سنبھالیں ہم سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہونے کے لیے تیار ہیں آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوط کو پڑھ کر اور آنے والے لوگوں کو دیکھ کر اس بات پر آمادہ ہو گئے جب وہ کوفا کی طرف تشریف لے جائیں کوفا کا سفر کریں صحابہ کرام سے مشورہ کرنا شروع کیا تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے انہوں نے سیدنا حسین سے کہا حسین آپ کی طرف سفر مت کیجیے اس لیے کہ کوفا کے لوگ دھوکھے باز لوگ ہیں جھوٹے لوگ ہیں ان کی زبانوں پر کچھ ہوتا ہے ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا یہ آپ کے باپ کے بھی قاتل آپ کے بھائی کو بھی زخمی کرنے والے لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ بھی مذاق کریں گے یہ آپ کو کوفہ میں بلا تو لیں گے لیکن کوفہ میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا جب وقت آزمائش کا آئے گا یہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بلکہ یہ آپ کے خلاف لڑیں گے آپ کو اپنے نیزوں پر اچھالیں گے آپ کے آپ کی گردن پر اپنی تلواریں چلائیں گے آپ ان لوگوں کے دکھوں سے ہوشیار رہیں اس لیے کہ یہ کالے چور ہیں ان کے لباس بھی کالے ان کے دل بھی کالے یہ آپ کو اوپر آپ کو شہید بھی کریں گے جیسے انہوں نے شہید علی المرتضی کو شہید کیا علی کو شہید کرنے والے بھی یہی علی پر ماتم کرنے والے بھی یہی علی کے نعرے لگانے والے بھی یہی علی کو مسجد میں تڑپانے والے بھی یہی حسین کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جائے گا یہ آپ کو بلائیں گے یہ آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بات کریں گے لیکن جب آپ پر آزمائش آئے گی آپ کو آزمائش کے میدان میں چھوڑ دیں گے آپ کو شہید کیا جائے گا شہید سیدنا حسین فرمانے لگے میں حالات کو دیکھ کر جاؤں گا سیدنا حسین نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ساتھی رشتے دار بھائی اور ہم نوا اور ہم رقاب تھے ان کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کر کوفہ کے حالات کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں سیدنا مسلم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گوفا کی طرف سفر کر کے کوفہ روانہ ہو گئے جب کوفہ پہنچے تو جا کر دیکھا ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہزاروں لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منتظر ہیں ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہونے لگی ادھر یزید کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں اور وہ کوفہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر بیٹھ لے رہے ہیں یزید نے عبید اللہ بن عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا کہ تم جا کر کوفہ کے حالات کو سنبھالو یہ عبید اللہ بن زیاد بسرا کے اندر حکمران تھا بسرا کا گورنر تھا اس کو بسرا کی گورنری کے ساتھ کوفہ کی سلطنت بھی دے دی گئی کہ جاؤ جا کر کوفہ کے اندر لوگوں کو جا کر سمجھاؤ اور ان کو کنٹرول میں کرو عبید اللہ بن زیاد بسرا میں اپنے بھائی عثمان کو اپنا قائم مکان بنا کر کوفا کی طرف روانہ ہوا اور جب وہ کوفا میں پہنچا تو لوگوں نے سعیدرا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا نہیں تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید سعیدرا حسین رضی اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کا استقبال کیا اور اس کو جامع مسجد میں لے گئے جب عبید اللہ بن زیاد جامع مسجد میں پہنچا تو اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں سن لو میں یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہوں میں تمہارا حکمران ہوں اور میں تمہارے اندر یہ اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص بھی میری اطاعت کرے گا میں اس کے ساتھ والد جیسی شفقت کروں گا اس کو مال و دولت دوں گا اس کو بڑے بڑے عہدے دوں گا اس کو نوالی ساتھ دوں گا لیکن جو شخص بغاوت کرے گا جو میرے خلاف بات کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا میں اس کو دنیا سے مٹا ڈالوں گا میں اس کو کوفا سے در بدر کر دوں گا میں اس کو سخت سزا دوں گا جب اس نے یہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ گیا کافی سارے لوگ جو سعیدرا مسلم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کیے ہوئے تھے وہ منحرف ہو گئے عبید اللہ بن زیاد کی ایک تقریر سے ڈر گئے مسلم بن اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تھا کہ حالات بہت اچھے تھے انہوں نے ایک خط لکھ کر سعیدرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ یہاں پر حالات بہت اچھے ہیں آپ فوراً تشریف لے آئیں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے یہ خط روانہ ہوا ادھر سے عبید اللہ بن زیاد آ گیا عبید اللہ بن زیاد نے آ کر جب لوگوں کو ڈرایا تو حالات بالکل بدل گئے وہ لوگ کے جو بڑی جان نثاری کے دعوے کر رہے تھے وہ لوگ کے جو ہاتھ پر بیٹھ کر رہے تھے وہ لوگ کے جو دن رات مرنے کی قسمیں کھا رہے تھے وہ لوگ کے جو محبت کے دعوے دار تھے سارے کے سارے چھوڑ کر بھاگ گئے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں اکیلے ہو گئے اس اکیلے پن کی حالت میں ایک شخص جو کہ پرانے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خادم خاص تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانزادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی قدر کرنے والے تھے ان کا نام ہانی بن عروا تھا یہ ہانی بن عروا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر انہوں نے پناہ لی ان کے گھر میں جا کر رپوش ہو گئے چھپ گئے ان کے گھر میں جا کر تاکہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں سے بچ سکیں اور صحیح وقت آنے پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح حالات بتا سکے ادھر وہ ہادی بن عروا کے گھر میں تھے ادھر عبید اللہ بن زیاد نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کہیں پر تلاش کرے کافی دن تک وہ تلاش کرتا رہا لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہا اس کو کہیں سے خبر نہیں مل سکی کہ یہ کہاں پر ہے حضرت مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں تو اس نے اس کے غلاموں میں سے ایک غلام تھا جس کا نام ماکل تھا اس نے اس کے ذمے لگایا کہ تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا تم جا کر کہیں سے مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اس نے اپنے ذمے لیا مسجد میں آ کر بیٹھ گیا دیکھا کہ ایک شخص بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے بہت لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے تو سمجھ گیا کہ یہ آل حق میں سے ہوگا اس لیے کہ آل حق ہر زمانے میں مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں آل حق ہر زمانے میں نماز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں آل حق کے ہاتھ ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے دعا کے لیے اٹھے رہتے ہیں اس نے اس شخص کو پہچان لیا اس کو جا کر کہنے لگا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عاشق ہوں ان کا چاہنے والا ہوں میں حسین کے ہاتھ پر بیٹھ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کافی ساری امانت ہے کافی سارے درم اور دنانیر ہیں جو میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں تم مجھے کسی طرح کوئی ایسے شخص سے ملا دو کہ جو مجھے سیدنا حسین تک پہنچا دے یا میری امانت کو ان تک پہنچا دے وہ سب کہنے لگا تم نے میرا انتخاب کیوں کیا وہ کہنے لگا تم اللہ کے سامنے رو رہے ہو اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہو لمبے لمبے سردے کر رہے ہو تو مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم بھی حسین کے ماننے والوں میں سے ہو تم بھی سیدنا حسین کی عزت کرنے والے ہو تم بھی اللہ رب العزت کو ماننے والے ہو اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے اس شخص کو اپنے دام میں پھانس لیا اور ان کے ساتھ ہانی بن عوروا کے گھر تک پہنچ گیا حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات ہوئی ان کے پاس رہنے لگا ان کی خدمت کرنے لگا ادھر عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عوروا کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کی جب عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی تو اس نے حضرت بن کو بلایا ان کو بلا کر کہنے لگا کہ تم نے میرے دشمن کو پڑا دی ہے تمہارے گھر میں میرا دشمن چھپا ہوا ہے حضرت ہانی بن نے منع کیا فرمانے لگے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اس نے فوراً اس غلام کو بلا کر سامنے کیا اس غلام نے جب سامنے آ کر گواہی دی تو حضرت ہانی بن عروا نے تسلیم کر لیا کہ ہاں میرے پاس وہ چھپے ہوئے ہیں میں نے ان کو پنا دی ہے اس لیے کہ وہ حضرت حسین کے حضرت حسین کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں حضرت حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عزت کرنے والا ہوں ان کی قدر کرنے والا ہوں اس لیے میں نے ان کو پناہ دی ہے حضرت حانی بن عروا کو عبید اللہ بن زیاد نے اس جرم کی سزا میں قید کر لیا ان کو بہت مارا پیٹا ان کو زخمی کر دیا ان کے ناک مبارک کی ہڈی توڑ دی ان کے سر مبارک کو زخمی کیا ان کو قید خانے میں قید کر دیا حضرت حانی بن عروا کے خاندان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت ہانی کو قید کر دیا گیا ہے ان لوگوں نے آ کر حضرت عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا اور ہانی بن عروا کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا عبید اللہ بن زیاد نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے موجودہ قاضی جو تھا موجودہ وقت کا جو جج تھا اس کو بلا کر عبید اللہ اس کو بلا کر ہانی بن عروا کو دکھا دیا کہ آپ دیکھ لو یہ زندہ ہیں ان کو کچھ دن کے لیے صرف قید کیا گیا ہے آپ جا کر ان کے قبیلے کو تسلی دیں اس جج نے جا کر اس کا نے جا کر قبیلے کے لوگوں کو تسلی دی کہ ہانی بن عروا کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو قید رکھا گیا ہے اور چند دن تک ان کو چھوڑ دیا جائے گا قبیلے کے لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے عبید اللہ بن زیاد نے جب وہ لوگ چلے گئے تو بڑے دردناک انداز میں ہانی بن اروا کو قتل کر دیا ان سے کہا کہ تمہیں میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم محل کی چھت پر کھڑے ہو کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہو کر گالیاں دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی زبان کٹوا سکتا ہوں اپنا گلا کٹوا سکتا ہوں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو گالیاں نہیں دے سکتا تم مجھے قتل کر دو تم مجھے دنیا سے مٹا دو لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں حسین کو گالیاں دوں میں علی کو گالیاں دوں اس کو بہت سب غصہ آیا اس نے حضرت ہانی کو قتل کر دیا حضرت ہانی کو جب قتل کیا گیا جب شہید کیا گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر ملی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے وہ اٹھارہ ہزار لوگ کہ جو ان کے حمایتی تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بحث کی تھی انہوں نے ان سب کو لے کر آ کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کا عبید اللہ بن زیاد کے قصر کا آ کر محاصرہ کر لیا اور اعلان کیا کہ ہانی کے قتل کا بدلا لیا جائے گا جب یہ لوگ محاصرہ کر رہے تھے اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ اس کے محل میں صرف تیس لوگ موجود تھے اور حضرت مسلم بن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھارہ ہزار کا لشکر موجود تھا عبید اللہ بن زیاد نے ایک ترکیب سوچی اس نے ایک قاصد کو محل کی چھت پر چلایا وہ شخص محل کی چھت پر کھڑا ہو کر اس نے اعلان کیا اس نے اعلان کیا اس نے کہا کہ جو شخص بھی عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ لڑنے کا کہے گا ہم اس کو بہت سخت سزا دیں گے اس کے گھر کو جلا دیں گے اس کے خاندان کو قتل کر دیں گے اس کو کوفا میں نہیں رہنے دیں گے اور جو شخص بھی یہاں سے واپس چلا جائے گا ہم اس کو انعام دیں گے اس کو درامد دنانیر دیں گے اس کو محل اور مکانات دیں گے اس کو دنیاوی عہدے دیں گے لوگوں نے جب یہ لالچ دیکھی لوگوں نے جب یہ بات سنی تو تمام کے تمام لوگ اپنی جگہ سے واپس چلے گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ چند ایک لوگ وہاں پر رہ گئے سارے کے سارے چھوڑ کر چلے گئے یہ کوفہ کے لوگوں کی عادت یہ منافقوں کی عادت کہ ہمیشہ برے وقت میں ساتھ چھوڑ جانا یہ منافقوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے تو غزوہ بدر کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے غزوہ عہد کے موقع پر پیچھے ہٹ گئے یہ ہر زمانے میں پیچھے ہٹتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا واقعہ مختصر کرتا ہوں حضرت مسلم بن عقید رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے ایک گلی میں گئے ایک دروازے پر دستک دی دروازہ ایک بڑھیا نے کھولا بوڑھی خاتون نے کھولا اس کو کہنے لگے مسلم بن عقیل ہوں حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا خادم ہوں کوفہ کی گلیوں میں اکیلا بھٹک رہا ہوں اما مجھے پنا دے دے اما ایمان والی تھی ایمان والی مائیں ہمیشہ مظلوموں کو پناہ دیتی ہیں خدا کی قسم آج بھی فلسطین میں جا کر دیکھو ایمان والی مائیں اور بہنیں ان کے دروازے ہر وقت مجاہدین کے لیے کھلے رہتے ہیں کوئی مجاہد رات کی تاریخی میں جب جا کر دروازے پر دستک دیتا ہے تو کوئی ماں دروازہ کھول کر یہی کہتی ہے آ بیٹا آ جا اپنی گردن کٹا دوں گی لیکن تجھے دشمن کے حوالے نہیں کروں گی خدا کی قسم ہماری کشمیر کی مائیں بہنیں آج بھی رات کے دو بجے یا ایک بجے کوئی بھٹکتا ہوا مجاہد جنگلوں سے نکل کر اگر شہروں میں نکل جائے اور جا کر کسی دروازے پر دستک دے اور دروازہ کھولنے والی اگر کوئی بوڑھی ماں ہو تو وہ دروازہ بھی کھولتی ہے رات کو اٹھ کر سردی کے عالم میں کھانا بھی پکا کر دیتی ہے اور ایسی خدا کی قسم کئی ایسی مائیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جب ان کے گھروں میں دشمن آ گئے ان کے گھروں میں فوج آ گئی تو ان ماؤں نے اپنی زندگیاں نشاور کر دی لیکن مجاہدین کی مدد کی وہ ماں بھی انہی ماؤں میں سے ایک تھی اس نے اپنا دروازہ مسلم بن عقیل کے لیے کھول دیا کہنے لگی بیٹا آ جا تجھے پناہ بھی دوں گی تجھے اپنے گھر میں بستر بھی دوں گی تجھے اپنے گھر میں کھانا بھی دوں گی اور اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو اس کا مقابلہ بھی کروں گی مسلم بن عقیل اس کے گھر میں رہنے لگے لیکن کئی دن جب گزر گئے ادھر ادھر سے جاسوسوں نے نے اطلاع کر دی کہ فلاں بڑھیا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں عبید اللہ بن زیاد لشکر لے کر محمد بن اشف کی قیادت میں اس نے ساٹھ لوگوں کو بھیجا اس بڑھیا کے گھر کا محاصلہ کیا گیا حضرت مسلم بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے لگے مقابلہ کرنے لگے ان ساٹھ لوگوں کو بھگا کر گھر سے باہر نکال دیا پھر انہوں نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے آگ پھینکنا شروع کر دی اس لیے کہ یزید کے لوگ تھے اور ہر دور کی یزیدیت مسلمانوں پر آگ برساتی ہے مسلمانوں پر گولے برساتی ہے گھر میں آگ پھینکی گئی بڑھیا شہید ہو گئی حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر نکل کر لڑنے لگے لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے زخموں سے چور ہو گئے بدن کٹ گیا ہوٹ کٹ گئے ہاتھ کٹ گئے ان کو زخمی حالت میں لے جا کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پھینکا گیا عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لے جا کر پھینک دیا گیا پانی مانگنے لگے پیاس لگی جب پانی دیا گیا تو ہوٹ کٹ چکے تھے پانی نہیں پی سکے رونے لگے رونا دیکھ کر عبید اللہ بن زیاد ہنسنے لگا کہنے لگا بڑے جمع مرد بنتے تھے بڑے بڑے ہمت والے بنتے تھے اب رونے لگ گئے ہو کہنے لگے خدا کی قسم اپنے آپ پر نہیں روتا بلکہ حسین پر روتا ہوں آل حسین پر روتا ہوں کہ وہ آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کوفا والے یہی کچھ کرنے والے ہیں میں تو خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ کوفا والے بڑے وفادار ہیں کوفا والے بڑے خدمت گزار ہیں کفر والے بڑی اطاعت کرنے والے ہیں میں تو ان کے انجام پر رو رہا ہوں اپنے انجام پر نہیں رو رہا عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بھی بڑے دردناک انداز میں شہید کر دیا قتل کر دیا ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا خط ملا یہ روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہو گئے کہ کوفہ والے قسم بڑا ہیں کوفہ والے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کوفہ والے ہاتھ پر بیٹھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور دل میں تمنا یہ ہے کہ یزیدیت کو ختم کر دوں گا اللہ کے حکموں کی جو نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کے احکامات کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جو حلال کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو ختم کر دوں گا اسلام کا نعرہ بلند کروں گا اسلام کو جلا بخشوں گا علی المرتضی کی خلافت کو زندہ کروں گا سیدنا عثمان کی خلافت کو زندہ کروں گا امیر معاویہ کے عدل کو زندہ کروں گا یہ تمنا لے کر سیدنا حسین روانہ ہونے لگے صحابہ کرام روکنے لگے صحابہ کرام منتیں کرنے لگے حسین مت جائیے کوفا والے بے وفا ہیں کوفا والے شہید کر دیں گے لیکن سیدنا حسین فرمانے لگے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے مجھے کچھ فرمایا ہے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن میں کوفا کی طرف ضرور جاؤں گا اس لیے کہ اگر میں کوفا کی طرف نہ گیا تو کوفا کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور بات یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ یزید سے ڈر گئے وہ یزیدیت کی تلوار سے ڈر گئے وہ یزید کی فوج سے ڈر گئے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ماتھے پر یہ کلک نہیں لگنے دوں گا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانوں کے بہادر تھے بہادر نبی تھے وہ تو اکیلے نکل کر پورے پورے لشکروں سے ٹکرا جایا کرتے تھے وہ تو رات کی تاریخیوں میں گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر میدانوں میں نکلتے تھے ان کا نواسا حسین بھی نکلے گا کل کے لوگ یہ نہ کہیں کل کی تاریخ لکھنے والا شخص یہ نہ کہے کہ حسین ڈر کر مکہ میں بیٹھ گیا تھا حسین کوفہ جائے گا حسین کوفہ والوں کا سامنا کرے گا حسین یزیدیت کا اور یزید کے لشکروں کا سامنا کرے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے سیدنا حسین کو روانہ ہوتے وقت آخر کار لوگوں نے منع کیا ان سے کہا اگر آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو مت لے جائیے اپنے بچوں کو مت لے جائیے آپ اکیلے چلے جائیں لیکن خاندان والوں نے کہا کہ ہم حسین کے بغیر نہیں رہیں گے ہم سیدنا حسین کے ساتھ ہی جائیں گے جہاں پر سیدنا حسین ہوں گے وہاں پر ان کا خاندان ہوگا خاندان بھی روانہ ہو گیا اس طرح یہ قافلہ نبوت کاروان نبوت کاروان حسین مکت المکرمہ سے یہ روانہ ہوئے سن ساٹھ ہجری میں روانہ ہوئے اباخیر ذلحجہ میں روانہ ہوئے ذلحجہ حجہ کے مہینے کے آخری تاریخوں میں روانہ ہوئے قافلہ روانہ ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خاندان کے بہتر لوگ تھے گرمی کا سفر تھا سخت شدید سفر تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے کوفا کی طرف روانہ ہو گئے جب کوفا کے قریب پہنچے عبید اللہ بن زیاد نے ناکہ بدیاں کی ہوئی ہر طرف سے کوفا کے راستوں کو بند کیا ہوا اس نے ہر کے لشکر کو بھیجا ہر کا لشکر آ کر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو آ کر گھیر لیا ان کا محاصرہ کر لیا اور سیدنا حسین سے آ کر کہنے لگا کہ آپ کوفا کی طرف کیوں جا رہے ہیں سیدنا حسین نے کہا مجھے کوفا والوں نے بلایا ہے ہزاروں لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں لاکھوں لوگوں نے مجھے پیغام دیا ہے اس لیے میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں ہر نے کہا مجھے آپ کوفہ والوں کے خط دکھائیے سعیدرا حسین نے بڑے بڑے تھیلے بھرے ہوئے خطوط کے جو کہ کوفا والوں نے لکھے تھے وہ ان کے سامنے ڈال دیے اور کہا کہ یہ وہ خط ہیں جو کوفا والوں نے مجھے لکھے ہیں ہر نے کہا کہ یہ جھوٹے خط ہیں کوئی بھی ان خطوں پر عمل نہیں کرے گا جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے ہیں وہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے کوفا کے حالات بدل چکے ہیں آپ کے لیے حالات بہت ناخوشگوار ہو چکے ہیں اس لیے اب آپ کے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار فرمائیے آپ واپس چلے جائیے سیدنا حسین نے فرمایا کہ تم مجھے لے سکتے چلو جا کر یزید سے مجھے ملوا دو میں اس کے ساتھ جا کر اپنے معاملات طے کروں گا یا میں کسی میدان جہاد میں نکل کر شہید ہو جاؤں گا لیکن میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا ہر کے لشکر کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی روانہ ہو گئے راستے میں ہر کو پیغام ملا عبید اللہ بن زیاد کا کہ سیدنا حسین کے لشکر کو کسی ایسے مقام کی طرف لے کر چلو سیدنا حسین جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تو بہتر افراد ان کے ساتھ تھے راستے میں لوگ ملتے گئے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے گئے تو کرتے کرتے یہ چھ سات سو افراد بن گئے اور ہر کر ان کو لے کر جب کربلا کے قریب پہنچا عبید اللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا کہ ان پر پانی بند کر دیا جائے اور ان کے لشکر کا محاصرہ کر لیا جائے جب ان حالات کو دیکھا تو ہر بھی جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکنے کے لیے آیا تھا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ ہو کر سیدنا حسین کے قافلے میں شریک ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہتا ہے شہید کرنا چاہتا ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا کہ جو سیدنا حسین پر اپنی تلوار چلائیں گے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہو گیا اور اس موقع پر یزیدی لشکر کی طرف سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑنے کے لیے ابن سعد نامی سخت آیا اس نے آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مذاکرات کرنا شروع کیے اور ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں سیدنا حسین نے فرمایا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ مجھے بلایا گیا ہے مجھے کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر بلایا ہے مجھے پیغامات دے دے کر بلایا گیا ہے میں اپنی طرف سے نہیں آیا لیکن اگر تم لوگوں کو میرا آنا ناگوار گزرتا ہے تو تم میرا راستہ چھوڑ دو میں واپس چلا جاتا ہوں یا کسی لشکر کے ساتھ مل کر اسلامی سرحدوں پر جہاد کے لیے نکل جاتا ہوں یا مجھے لے جا کر یزید کے سامنے بٹھا دو میں یزید کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات طے کر دوں گا اس لیے کہ میں مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتا میں ایمان والوں پر اپنی تلوار چلانا نہیں چاہتا میں ان لوگوں پر جو زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے خلاف میدان میں نکلنا نہیں چاہتا ابن صاحب کو حضرت حسن حضرت حسین کی یہ باتیں اچھی لگی اس نے ابن زیاد کی طرف پیغام بھیجا لیکن ابن زیاد کے سر پر نشہ تاری تھا اقتدار کا نشہ تاری تھا اس کی آنکھوں میں حوث تھی اس کے دماغ میں نفاق تھا اس کے دل میں نفاق تھا اس نے ابن صاحب سے کہا کہ اگر تم لڑنا نہیں چاہتے تو تم لشکر کو چھوڑ کر میں تمہیں معذول کر دوں گا اور تمہیں حکومت میں شامل نہیں کروں گا تم اپنا لٹکر شمر کے حوالے کر دو اور تم معذول کر دیے جاؤ گے ورنہ میرا حکم ہے کہ تم فوراً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑائی کرو اور ان کو ختم کرو ابن صاحب نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی دیر کے لیے ہل گئے اپنی جگہ سے لیکن پھر دماغ میں حکومت کا نشہ عہدے کا نشہ اقتدار کا نشہ جیسا کہ آج کل کے ہمارے حکمرانوں کو امریکہ کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو قتل کرو تم ڈاکٹر آسیہ صدیقی جیسی بہنیں اٹھا کر دو تم مسلمانوں پر بمباریاں کرو ورنہ تمہارا اقتدار ختم کر دیا جائے گا تمہاری حکومت ختم کر دی جائے گی اور ہمارے حکمران امریکہ کی آواز پر لب بیک کہتے ہیں ایسا ہی ابن زیاد نے ابن سعد کو کہا کہ اگر تم حسین کے خلاف نہیں لڑو گے تو تمہارا عہدہ ختم تمہاری حکومت ختم ابن سعد نے جب یہ پیغام سنا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا لڑائی کا اعلان کر دیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر پانی کو بند کر دیا وہ کہ جس کا پانی پوری دنیا پیتی ہے سیدنا راہ حسین رضی اللہ تعالیٰ پر کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا ان کو پیاسا تڑپایا گیا محاصرہ کیا گیا لشکر کا محاصرہ کر دیا گیا اعلان جنگ کر دیا گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اعلان جنگ سنا تو ابن ساز سے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو صبح لڑائی کریں گے وہ ایک رات کی مہلت اس لیے مانگی تاکہ ساری رات اللہ رب العزت کے حضور رو کر اللہ رب العزت کو منایا جائے ہائے ہائے حسین کا ایمان دیکھو کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے لیکن اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں رات مانگ لی ساری رات سفید امامہ باندھ کر سفید کپڑے پہن کر باسو ہو کر تلاوت کرتے رہے نمازیں پڑھتے رہے اللہ کے حضور تلاوت کرتے رہے اپنی بہن نے دیکھا رو پڑی کہنے لگی حسین کل آپ کو شہید کر دیا جائے گا کل ہمیں مار دیا جائے گا کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان اجاڑ دیا جائے گا ہم کیا دیکھیں گے ہم آپ کی لاش کو کیسے دیکھیں گے بہن پر غشی تاری ہو گئی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو اٹھا کر ان کو سینے سے لگا کر تسلی دینے لگے فرمانے لگے بیٹی اور بہنا تو فکر نہ کر تجھے تو ابھی بہت سا خون دیکھنا ہے تجھے تو میرا خون دیکھنا ہے تجھے میری لاش دیکھنی ہے تجھے میری لاش کو اٹھانا ہے لیکن تھی دین پر قائم رہنا ہے اس لیے کہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہے اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہے جس کو طائف کی گلیوں میں پتھر مارے جاتے تھے جن کو کے میدان میں جن کا خون بہایا گیا جن کو بدر کے اندر جن پر تلواریں چلائی گئی جن پر گندگی اور غلاظتیں ڈالی گئی تو اس علی کی بیٹی ہے کہ جس علی کو جامع مسجد کے اندر روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا تو حوصلہ کر بہن ہونے لگی ساری رات تلاوت کرتے رہے فجر کی نماز ادا کی کربلا کے میدان میں پیاس کی حالت میں سات دن پیاسے رہے پیاس کی حالت میں ہیں روزے کی حالت میں ہیں ہل جو کہ ان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے باہر نکلے آ کر لوگوں سے کہنے لگے اور لوگوں ذرا حیا کرو ذرا خوف کرو اللہ کے نبی کا خاندان پیاس کی حالت میں ہے ان کو پیاس لگی ہوئی ہے ان کے بچے بیمار ہیں تم ان کو پانی نہیں پینے دیتے اس فوراج سے کتے اور گھٹے پانی پیتے ہیں لیکن تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو پانی نہیں پینے دے رہے کچھ تو شرم کرو لیکن لوگوں کے سروں پر بھوت سوار تھا ان کے سروں پر اقتدار سوار تھا ان کی آنکھوں میں حوث تھی مال و دولت کی لالچ تھی کہنے لگے حسین کو پانی نہیں پینے دیں گے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ہر طرح سے لوگ قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں آخری ہر کے طور پر کہ لوگوں پر عذاب نہ آئے لوگ میرے قتل کے ساتھ اپنے خون کو نہ رنگے لوگوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں اپنا قرآن پاک لے کر میدان میں آئے لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو لہرا کر کہا اور لوگوں اللہ کا نام لو یہ دیکھو یہ قرآن پاک ہے میں اس قرآن پاک کو ماننے والا ہوں میں نے ساری زندگی قرآن پاک پر عمل کیا ہے خدا کی قسم تم اس بات کے گواہ ہو کہ جب سے میں نے یہ سنا جب سے جب سے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے پر خدا کی لانت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنا حرام ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی نامارم لڑکی پر نظر نہیں ڈالی میں نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی بدکاری نہیں کی میں تو ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے دین کا وفادار رہا اللہ کے دین کا محافظ رہا میدانوں کا سبا سلار رہا میں تو وہ حسین ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر سواری کیا کرتا تھا میں وہ حسین ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھا کرتا تھا میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں حسین اور حسن یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں جنت میں جتنے بھی جوان لوگ ہوں گے یہ سب کے سب سب کے سب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سرداری میں ہوں گے اور سیدنا حسن ان کے سردار ہوں گے لوگوں مجھے تو میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے حسین تجھے مظلومیت کی حالت میں شہید کیا جائے گا لوگ تجھے شہید کریں گے اور تجھے شہید کرنے والے لوگ ظالم ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے لوگوں جہنم کا ایندھن مت بنو میرے خاندان والوں کو پانی پینے دو مجھے واپس جانے لگو لیکن لوگوں نے کوئی بات نہیں سنی سامنے آ کر حملہ آور ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے لگے خاندان کے لوگ باہر نکل آئے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حسین کے بیٹے وہ میدان میں نکلے آ کر سیدنا حسین کی حفاظت کرنے لگے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا دوسرا ہاتھ کٹ گیا میدان میں گر گئے بھوپی تڑپ اٹھی سیدنا حسین کی بہن محترمہ تڑپ اٹھی آ کر سیدنا علی اکبر کی لاش کو اٹھا کر رونے لگی ظالموں سے کہنے لگی ظالموں تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا اب تو حسین کو چھوڑ دو حسین پر تلوار مت چڑھاؤ لیکن ظالم لوگ تھے خیمے کے اندر سے آواز آئی سیدنا علی اکبر چھوٹے سے ہیں پیاس کی حالت میں تڑپ رہے ہیں ان کو پیاس لگی ہے رو رہے ہیں سیدنا حسین کا دل تڑپ گیا اپنے بیٹے کو پیاس کی حالت میں نہیں دیکھ سکے اپنے علی اکبر کو سینے سے چمٹا کر پانی کی طرف بھاگے خورات کی طرف بھاگے پیاس کی حالت میں بھاگے تاکہ اپنے بیٹے کو پانی پلا سکے لوگوں نے تیر چلانا شروع کیے تلواریں چلانا شروع کی بیٹا سینے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے چھوٹا سا معصوم بچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا لفظ جگر ہے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لوگ تیر چلا رہے ہیں بچے کے جسم پر تیر چل رہے ہیں بچے کا جسم نیزا نیزا ہو ریزا ریزا ہو گیا بچے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے علی رونے لگے اپنے سینے سے چمٹایا ہوا ہے کہنے لگے وہ جنت کے پھول تو تو جنت میں چلا گیا فمن ہمن ہمن بہو ومن تو جنت سے پہنچ گیا میں بھی تیرے پیچھے جنت میں آنے والا ہوں بچہ شہید ہو گیا ظالموں نے علی اصغر کو بھی تڑپا دیا حسن حضرت حسین کے سینے کے ساتھ چنتا ہوا علی اصغر بھی شہید ہو گیا اس کو ایک طرف رکھ گئے خاندان کی خواتین نے دیکھا عورتوں نے دیکھا علی اصغر بھی شہید ہو گیا تڑپ گئی بے ہوش ہو گئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لوگوں سے لڑتے ہوئے فرات کے کنارے پر پہنچے اپنے ہوٹ مبارک پانی کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ایک ظالم نے نیزا چلایا ہوٹ مبارک زخمی ہو گئے پانی نہیں پی سکے وہ حسین کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پیاس کی حالت میں دیکھا تھا چھوٹے جیسے بچے تھے پیاس کی حالت میں گھر میں پڑے ہوئے رو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہنے لگے فاطمہ حسین کیوں روتا ہے فرمانے لگی فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ حسین کو پیاس لگی ہے گھر میں پانی نہیں ہے میں پانی بھرنے کے لیے باہر جا رہی ہوں آپ اس کا خیال رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ پانی بھرنے گئی ہے حسین پیاس سے تڑپ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا کہ حسین پیاس میں تڑپے اپنی زبان مبارک نکال کر حسین کے منہ میں داخل کر کر اس کو چکوانے لگے تاکہ حسین کی پیاس بجھ سکے آج وہ حسین کربلا کے میدان میں پیاس کی حالت میں تڑپ رہا ہے اور اس کو جب پیاس لگتی ہے اپنا ہوٹ پانی کو لگانا چاہتا ہے یہ یزیدی ظالم اس کے ہوٹ پر نیزے چلاتے ہیں حسین زخمی ہو گئے ایک ہاتھ کٹ گیا میدان میں لڑتے لڑتے گر گئے ظالموں نے خنجر مارنے شروع کیے نیزے مارنا شروع کیے تڑپاتے گئے یہاں تک کہ حسین شہید ہو گئے ان کی لاش کی احانت کی گئی ان کی لاش کو گھسیٹا گیا ایک ظالم نے آ کر ان کا سر ان کی گردن سے جدا کر دیا اس سر کو اٹھا کر عبید اللہ بن زیاد کو جا کر پیش کیا گیا آس تڑپ بھی لال آدھیاں چلی صرف آندیاں چلی کئی دن تک صحابہ گرام فرماتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا چاند کو گرہن لگ گیا کالی آندھیاں چلا کرتی تھی سفید آندیاں چلا کرتی تھی رات کی تاریخی میں ہوائیں چیخا کرتی تھی اس لیے کہ کائنات کا بدترین ظلم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نبوت کربلا کی زمین پر تڑپا دیا گیا اور اس حالت میں تڑپایا گیا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر چھڑیاں چلائی گئی حضرت سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر مبارک میں اور ان کی داری مبارک میں مٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں آنسو سے رو رہے ہیں آپ کی آنکھیں ہو رہی ہیں حضرت ام سلمہ نے پوچھا مالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہو گیا آپ کیوں روتے ہیں آپ کی داری مبارک میں مٹی کیوں ہے آپ کے سر مبارک میں کیوں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمانے لگے یا ام اے ام شرما شہید پورا قتل حسین میں حسین کا قتل دیکھ کر آ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے میرے لگا کو پایا گیا ہے وہ حسین کہ جو جب گھر میں رویا کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو فرمایا کرتے تھے وہ فاطمہ حسین کو دل بھی چپ کرا اس لیے کہ یہ جب روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے میں حسین کو روتا ہوا نہیں دے سکتا آج وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے ٹکڑے دیکھ کر آئے حسین کی کٹی کٹھی لاش دیکھ کر آئے آج صلی اللہ علیہ علیہ وسلم رو رہے ہیں سارا زمانہ رو رہا ہے لیکن یہ قتل کرنے والے یہ حسین کو قتل کرنے والے ہر زمانے میں حسین کی اولاد کو قتل کرنے والے ہیں حسین کے ماننے والوں کو قتل کرنے والے ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کو قتل کرنے والے ہیں تاریخ اس بات کو نہیں بھول سکتی کہ کربلا میں حسین کو شہید کرنے والے بھی وہی تھے جو آج کالے کپڑے پہن کر حسین پر ماتم کرتے ہیں حسین کو ترپانے والے بھی وہی تھے جو حسین کے جلوس نکالتے ہیں حسین کو ماننے والے آج بھی حسین کو مانتے ہیں حسین کے دین پر عمل کرنے والے آج بھی اپنی گرد میں کٹوا رہے ہیں آج بھی میدانوں میں اپنا خون پیش کر رہے ہیں آج بھی دنیا کے تانے سہ کر دنیا کی باتیں سہ کر دنیا کے حکمرانوں کے موزے سہ کر دنیا کی گرفتاریاں سہ کر دنیا کی رپوٹیاں سہ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر حسین کا علم اٹھا کر حسین کے جھنڈے کو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 اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة نقیہ يا ارحم الراحمين ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں مالک ہم ندامت کے ساتھ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سری ہوئے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم ندامت کے ساتھ آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہمیں ان گناہوں کی وجہ سے آزاد دیا جائے گا مالک ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں مالک ہم گناہ کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ آپ ہمیں گناہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں مالک ہم آپ کو بھول جاتے ہیں مالک جنت کو بھول جاتے ہیں مالک مالک جہنم کو بھول جاتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما دیجیے مالک ہمیں اپنے گناہوں پر فکر نصیب فرما دیجیے مالک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک آپ نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے دروازے پر جائیں گے مالک مالک کس سے بھیک مانگیں گے کس سے معافی مانگیں گے مالک آپ معاف فرما دیجیے مالک یہ بہنیں یہ ماہیں یہ بچیاں آپ کے سامنے اپنے دوبٹے پھیلا کر بیٹھی ہے مالک مالک اپنے دوبٹے پھیلا کر بھیک مانگ رہی ہیں آپ سے مالک آپ تو بھیکاریوں کو دیتے ہیں مالک مالک آپ تو بھیک آپ کو تو بھیک مانگنے والے بہت پسند ہیں آپ کا تو حکم ہے کہ کسی بھیکاری کو واپس مت بھیجو مالک یہ دین کی مجلس ہے آپ کے فرشتے بھی اس مجلس میں موجود ہے مالک مالک ہمارے گناہوں کی معافی کا فیصلہ فرما دیجیے مالک مالک مالک فیصلہ فرما دیجیے مالک مالک ہمیں معاف فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک ہمیں یقین ہے ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں قبر میں عذاب ہوگا مالک قبر کا وہ اندھیرا کے جس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی قبر کا وہ گھٹن والا گھر کے جس میں کوئی ہوا نہیں ہوگی مالک وہ تنہائی والا گھر کے جس میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا مالک مالک جس میں آپ کی مخلوقات ہوں گی آپ کی حکومت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا مالک مالک وہاں پر اپنے ان گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے مالک ہمیں معاف فرما دیجیے مالک ہمیں معاف فرما دیجیے مالک مالک ہمیں معاف فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک ہمیں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے مالک معاشرہ خراب ہو گیا ہے گناہ کرنا آسان ہو گئے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا مالک مالک ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک راس احبابی انی فنی قریب ادیبہ مالک آپ تو شہر سے قریب ہو کر دعائیں سنتے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک مالک آپ کو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا واسطہ مالک مالک آپ کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کی شہادت کا واسطہ مالک مالک آپ کو حسین کی شہادت کا واسطہ مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک آپ نے نہ معاف فرمایا تو ہم گھسیٹے جائیں گے مالک مارے جائیں گے مالک ہم عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے مالک مالک ہم تو تین گاری کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے جہنم کا اتنا شدید عذاب کیسے برداشت کریں گے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک اپنے غضب سے بچا دیجیے اپنی ناراضگی سے بچا دیجیے مالک مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک ہم اقرار کرتے ہیں مالک ہم خطا کار ہیں مالک مالک ہم اقرار کرتے ہیں ہم گناہ گار ہیں مالک پر آپ کے بندے ہیں مالک مالک آپ کے بندے ہیں آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ بندے کے گناہ اگر زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں تو آپ معافی مانگنے پر معاف فرما دیتے ہیں مالک ہم ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک مالک ہم جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک مالک ہمارے دلوں میں نجامت ہے مالک مالک شرمندگی سے ہماری آنکھیں اشتبار ہیں مالک معاف فرما دیجیے مالک معاف فرما دیجیے اپنا فضل فرما دیجیے مالک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑی ہے مالک مالک حاضری نے مجلس میں جو کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے مالک اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے جن کے گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو مریض ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے جن کے گھروں میں کوئی مریض ہیں ان کو بھی شفا کامل عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجیے ہمارے محلوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے خاندان والوں پر رحم فرما دیجیے ہماری آل و اولاد پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے گھروں کو پاک فرما دیجیے ہمیں گھروں میں پردہ داری کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے فحاشی اور یعنی چیزوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیجیے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک جو کوئی روزی کے لیے تنگ ہیں ان کو حلال رزق طیب نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے مالک ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے اپنا فرما بردار بنا دیجیے اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے اپنے دین کا فرما بردار بنا دیجیے مالک یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ نے ہمیں امانت کے طور پر دیے ہیں مالک مالک ان کی ہنسی ان کی مسکراہٹ ہمیں بہت اچھی لگتی ہے یہ زمین پر چلتے کھیلتے بھاگتے دوڑتے بہت اچھے لگتے ہیں مالک مالک آپ ان کو ایسا بنا دیجئے کہ یہ جنت والے بن جائیں مالک مالک ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آپ ان کو جہنمی مت بنائیے مالک مالک آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں مالک مالک ہم ان کو نہیں روکتے قیامت کے جناب کا عذاب ان کو ہوگا مالک مالک آپ اپنے فضل سے بچا دیجئے مالک مالک ہماری اولادوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے خاندان والوں پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے مالک رب رحم ہما کما رب یانی سویرا رب رحم ہما کما رب یانی ثویرہ ہمارے والدین کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو موجود ہیں ان کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے ان کو عافیت کی زندگی نصیب فرما دیجیے جو آپ کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیے مالک مالک رحمت والا معاملہ فرمائیے مالک مالک ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہ ہم پر رحم کرتے تھے مالک ہم چل نہیں سکتے تھے ہماری انگلیاں پکڑ کر چلوایا کرتے تھے مالک مالک ہمارے لیے دن رات محنتیں کیا کرتے تھے آپ کی مخلوق کے لیے محنتیں کیا کرتے تھے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کے والدین میں سے بڑوں میں سے جو گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو روزہ نے ریاض الجنہ بنا دیجیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے مالک ان پر رحم فرما دیجیے مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے ہر کتنے سے ہر آفت سے ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے ہمارے اولاد آل بچوں کی حفاظت فرما دیجیے خاندان والوں کی حفاظت فرما دیجیے ملک والوں کی حفاظت فرما دیجیے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجیے مالک مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما دیجیے مالک مالک حلال رزق نصیب فرما دیجیے مالک برکت والا رزق نصیب فرما دیجیے مالک گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں لڑائیاں ہیں آپس کی دوریاں ہیں مالک ان کو دور فرما دیجئے مالک گھروں میں محبت نصیب فرما دیجئے خاندانوں میں محبت نصیب فرما دیجئے ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق ادا فرما دیجئے مالک مالک امت کے مظلوم حال لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجئے مالک مالک امت کے وہ مظلوم لوگ جو دشمنوں کی قید میں ہیں ان کو رہائیاں نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہماری وہ مائیں بہنیں جو دشمنوں کے علاقوں میں ہیں مالک مالک فلسطین کی مائیں بہن مالک مالک کشمیر کی مائیں بہنیں مالک مالک افغانستان کے بچے مائیں بہنیں مالک مالک رحم پر ماں دیجیے مالک مالک ان پر گولے برسائے جاتے ہیں آگ برسائی جاتی ہے مالک مالک ڈاکٹر رافیہ جیسی بہنیں کتنی دشمنوں کی قید میں تڑپ رہی ہیں مالک مالک رحم پر ماں دیجیے مالک مالک رحم پر دیجیے اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک اپنا فضل فرما دیجیے مالک مالک امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما دیجئے مالک مالک ہمارے سیلاب زدہ مسلمان کے جو سردی کی راتوں میں ٹھٹر رہے ہیں مالک ان کے بچوں کے لیے بستر بھی پورے نہیں ہے مالک ان کے گھروں پر چھتیں بھی نہیں ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب کی انافات کی حفاظت فرما دیجیے مالک ہم سب کی ان آفات کی حفاظت فرما دیجیے مالک ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے مالک ہماری قیادت کی حفاظت فرما دیجیے حضرت امیر محترم کی ان کے آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے مالک ہمارے مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما دیجیے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے ہماری ان مجلسوں کی حفاظت فرما دیجیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے مالک ہمیں اپنے دین پر پکا عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے ہمیں حشر پر قیامت پر جہنم پر جنت پر قبر پر ایمان نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجیے مالک مالک ہم گھروں میں گانے سنتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے ہمارے کانوں میں سیسا بگلا کر ڈالا جائے گا پھر بھی سنتے ہیں مالک وہ فرما دیجیے مالک مالک آنکھوں سے بے حیاں کرتے ہیں پتہ ہے کہ ان آنکھوں کو نکال دیا جائے گا مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک ننگے سر پھرتے ہیں بے حرمتیاں کرتے ہیں مالک پتہ ہے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک آپ نے کروڑوں لوگوں کو جنت میں داخل فرمانا ہے مالک مالک آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ آپ کی جلالت شان کا واسطہ مالک مالک یہ میری ماؤ کے پھیلے ہوئے دوپٹوں کا واسطہ مالک مالک یہ بچیوں کے پھیلے ہوئے جو بچوں کا واسطہ مالک ہم سب کا نام جنت والوں میں شامل فرما لیجیے مالک مالک کتنے کروڑ ارب لوگ ہو گئے جن کو آپ جنتوں میں داخل فرمائے گے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں مالک ہم زیادہ نہیں ہیں مالک چند سو لوگ بیٹھے ہیں مالک آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک مالک آپ کو کربلا کے میدان میں دینے والے خون کا واسطہ مالک ہمارے نام جنت والوں میں شامل فرما لیجیے مالک مالک کتنے کروڑوں لوگوں کو آپ جہنم میں پھینکیں گے مالک وہ روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے ان کی داڑیوں سے ان کے سر کے بالوں سے کر آپ کے فرشتے جہنم میں پھینکیں گے مالک ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک ہم میں سے کسی کو ہم میں سے کسی کو بھی ان میں سے نہ بنائیے مالک مالک ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک ایک محرم کے مہینے میں ہم سب جیسے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں مالک کئی لوگ روزے کی حالت میں بیٹھے ہیں مالک ہم سب کو ایسے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجیے جنت میں ایسی مجلس نصیب فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا ایک فیصلہ آپ کا ایک حکم آپ کی رحمت کا ایک قطرہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا مالک مالک رحم فرما دیجیے لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين یا رحم الرحیمین جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما دیں جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیں مالک ہر فتنے سے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیں مالک ہمارے لیے معافی کے فیصلے فرما دے مالک مالک معافی کے فیصلے فرما دے مالک مالک معافی کے فیصلے فرما دے اللہ مننت بھی فتمنه وما نعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره يا رحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواف الرحيم وصل الله تعالى على خير خلقه محمد اجمعین برحمتک یا رحمت